سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ زیادتی ہو گئی تھی یا کمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی چیز شروع ہو گئی ہے آپ نے فرمایا نہیں اور وہ کیا ہے جو تم محسوس کر رہے ہو لوگوں نے کہا آپ نے اتنی اتنی نماز پڑھائی ہے تو آپ نے اپنے پاؤں بوڑے اور صحف کے دو سعتے کیے پھر جب سلام پھیرا تو فنمایا میں تو ایک انسان ہی ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ نماز کی رکت کی تعداد کی درست صورت کو تلاش کرے اور جب سلام پھیرے تو دو سیتے کر لے حدیث نمبر انیس سو پچہتر مستق احمد